محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹی پر سوار سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا معاویہ بن قرہ نے کہا حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اور اس میں ترجیع کی معاویہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے قرات کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوون